عبداللہ بن سوادہ قشیری کہتے ہیں مجھے ایک دیہاتی آدمی نے اپنے باپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی تھا سے بیان کیا کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا وہ نماز قبول نہیں ہوتی جس میں ام الکتاب یعنی فاتحہ شریف کی تلاوت نہیں کی جاتی حدیث نمبر پندرہ سو چھہتر مسند احمد